عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی نسبت سے جمع فرمایا اللہ تعالی ہمارے جمع ہونے کو کہنے کو اور سننے کو قبول فرمائے دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے محترم حضرات اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم پر بے شمار نعمتیں مرحمت فرمائی اللہ تعالی کے بے انتہا احسانات ہم پر ہیں اتنے احسانات ہیں اتنے احسانات ہیں ساری دنیا کے انسان لکھنے والے پڑھنے والے کہنے والے اگر اللہ تعالی کے احسانات کو بیان کریں پڑھیں لکھیں سب انسان ختم ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کے ایک احسان کا بیان نہیں ہو پائے گا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نعمت اللہ تو اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو گننے لگو لا تو اللہ نے فرمایا کہ تم شمار نہیں کر سکتے گن نہیں سکتے یہ الگ بات ہے ہم نا شکرے ہیں اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرنے والے ہیں ہمارا گلا شکوا نہیں جاتا ایک وقت کھانے کی تنگی ہوئی ایک وقت عید میں کپڑا نہیں ملا تنخواہ دیر سے ملی اللہ تعالیٰ کے شکوے اور شکایتیں گانے لگتے ہیں اللہ نے سب سے بڑا احسان جو ہم پر کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کو کوئی درخواست دے نہیں رکھی تھی اللہ سے کبھی ہم نے ریکویسٹ نہیں کی تھی کہ اللہ ہمیں اسلام دے یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے احسان ہے بن مانگے بغیر طلب کے اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا اللہ چاہتا یہودیوں کے گھروں میں پیدا کرتا عیسائیوں کے گھروں میں پیدا کرتا کافروں اور مشرقوں کے گھروں میں پیدا کرتا کیا کرتے میں اور آپ کیا پتا ہوتا کہ قرآن کیا ہے حدیث کیا ہے اللہ کیا ہے اللہ کے نبی کیا ہے کلیمہ کیا ہے جنت کیا ہے دوزخ کیا ہے یہ اللہ کا بہت بڑا کرم احسان بغیر طلب کے بغیر مانگے کے اللہ نے ہمیں مسلمان قوم میں پیدا کیا اور سب سے بڑی ایک اور نعمت اللہ چاہتا بنو اسرائیل میں پیدا کرتا اللہ چاہتا قوم نوح میں پیدا کرتا اللہ چاہتا حضرت عیسیٰ علیہ سارے والسلام کے حوالیوں میں پیدا کرتا یہ اللہ کا بہت بڑا دوسرا ہم پر احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں سرور دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں پیدا کیا اور آپ کی امت میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا دونوں چیزوں کی دعا نہ کیے ہیں نہ ہم کبھی کرتے ہیں آج ہم نماز پڑھتے ہیں تو نیت کرتے ہیں دو رکعت تین رکعت چار رکعت واجب فرض سنت منہ طرف کابے کے واسطے اللہ کے یہی اللہ کے گھر میں تقدیر تحریمہ کے وقت ہی ہم دبا دیتے ہیں منافقت کرتے ہیں اور جھوٹ کا معاملہ کرتے ہیں یہ واسطے اللہ کے نہیں روزی تنگ ہوئی تو خدا کا گھر یاد آیا بیوی ستائی تو خدا کا گھر یاد آیا قرض دار پریشان کیا اللہ کا گھر یاد آیا لڑکی گھر سے بھاگ گئی اللہ کا گھر یاد آ گیا قرض کا بوجھ بڑھنے لگا اللہ کا گھر یاد آ گیا کیا دعائیں کرتے ہیں ہم یہی نا اللہ مال دے دے دولت دے دے روپیہ دے دے پیسہ دے دے یہ قرض ادا کر دے یہ مقدمے سے بری کر دے ٹھیک ہے اللہ سے مانگنا چاہیے کبھی اللہ سے اللہ کی رضا کو مانگا کبھی شکریہ ادا کیا اے اللہ تیرا شکریہ اگر تو چاہتا کتوں کی نسل میں پیدا کر سکتا تھا انگز کے بچوں میں پیدا کر سکتا تھا جانور بنا سکتا تھا حیوان بنا سکتا تھا کہیں کوا اور پرندہ بنا سکتا تھا اے اللہ تیرا شکر ہے انسان بنایا اور انسانوں میں مسلمان بنایا اور مسلمانوں میں سروائے آخائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور غلام بنایا چونکہ ہمارے پاس اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے ایک ان زمین تاس والا لے لے نسل در نسل عدالتوں میں مقدمہ چلے گا کہ ایک بادی زمین ہماری کیسے چلی گئی گھر کی تعمیر ہو رہی ہو دو مٹھی بالو اگر کوئی اٹھا کر لے جائے گھر کی عورتیں لڑنے کے لیے آ جائیں گی اور مرد لڑنے کے لیے چلے جائیں گے ایک ہی ہماری زندگی میں کوئی نہیں لے سکتا مٹھی بھر بالو کوئی نہیں لے سکتا چلو بھر پانی کوئی نہیں لے سکتا اور اسلام کا قتل عام ہوتا رہے قرآن شریف کے اوراق جلائے جاتے رہے آقا کی سنتیں مٹتی رہے دین مٹتا رہے اس کا ہمیں کوئی احساس نہیں اس لیے کہ ہمارے پاس مٹی کی قیمت ہے ہمارے پاس ماربل کی قیمت ہے ہمارے پاس عید کی قیمت ہے ہمارے پاس زمین کی قیمت ہے یہ اسلام تو ہم نے مانگا نہیں تھا ایسے ہی مل گیا ہم نے آقا کی امت کو مانگا نہیں تھا ہم نے آقا کی غلامی کو مانگا نہیں تھا اور جنہوں نے مانگا ان سے پوچھو آقا کی غلامی کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے حضرت بلال حقی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھو حضرت خباب ابن عرض رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھو حضرت سمیہ سے پوچھو حضرت زمیرہ سے پوچھو حضرت معاذ سے پوچھو حضرت معاذ سے پوچھو آقا کی غلامی کی قیمت کیا ہوتی ہے ہمارے پاس کوئی قدر و قیمت نہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کی سنت جب تک ہم اپنے چہروں سے نکال کر پیشاب کی نالی میں نہیں بہاریں گے ہمارا ناشتہ ختم نہیں ہوگا جب تک ڈنڈی نہیں ماریں گے جھوٹ نہیں بولیں گے مکاری نہیں کریں گے ہریالی نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارا کاروبار کامیاب نہیں ہو سکتا رات کی نیند اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ رنڈیوں کا ناش نہ دیکھ لے ابھی اس وقت آپ کے محلے میں اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہو رہی ہیں کوئی مزل کی جھگڑا نہیں کوئی مکتب فکر کا اختلاف نہیں بریلوی وہی کلیمہ پڑھتا ہے دیوبندی وہی کلیمہ پڑھتا ہے حنفی وہی کلیمہ پڑھتا ہے شافی وہی کلیمہ پڑھتا ہے عربی وہی کلیمہ پڑھتا ہے اجمی وہی کلیمہ پڑھتا ہے ساری دنیا کا کلیمہ ایک ہے ساری دنیا کا کعبہ ایک ہے ساری دنیا کا روزہ ایک ہے ساری دنیا کا قرآن ایک ہے ساری دنیا کی حدیث ایک ہے وہی قرآن بیان کیا جا رہا ہے وہی حدیث بیان کی جا رہی ہے میرے کی جلالت کی قسم اس محلے کے دو گلی کے مسلمان اگر یہاں پر آ جائیں سارا محلہ بھر جائے کتنے مکانات میں ابھی ٹی وی چل رہی ہے کتنے مکانات کے اندر ابھی انڈیوں کا ناچ چل رہا ہے کیا قدر و قیمت اور ہم نے کیا قیمت لگائی اللہ کے قرآن کی کیا قیمت لگائی ہم نے نبی کے باتوں کی قرآن کی باتیں بیان کی جا رہی ہیں آقا کی باتیں بیان کی جا رہی ہیں چلنے والوں کا ٹی وی چل رہا ہے بند نہیں ہونے پایا رنڈیوں کا ناچ دیکھنے سے فرصت نہیں ملی ملک الموت آئیں گے تب بھی یہ رنڈیوں کا ناچ دیکھتے رہیں گے اور ان کی روحیں ایسے نکالی جائیں گی جیسے کافروں اور مشرقوں کی روحیں نکالی جاتی ہیں تو ہمارے پاس مٹی کی قیمت ہے پتھر کی قیمت ہے سونے اور چاندی کی قیمت ہے پیروں میں پہنے جانے والے چپل کی قیمت ہے چشمہ ٹوٹ جاتا ہے چپل چوری ہو جاتا ہے ہمارے دل کو صدمہ ہوتا ہے ساری زندگی میں نمازیں پیدا ہو رہی ہیں آخر کی سنتیں چھوٹ رہی ہیں اللہ کا دین رسوا ہو رہا ہے نبی کے طریقوں کو قتل عام کیا جا رہا ہے مسلمان ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو کو لوٹا جا رہا ہے مسلمان نوجوان بھائیوں کو قید و بند کی زندگی کے اندر ڈالا جا رہا ہے اور قید و بند کی سہولتیں اور مشقتیں دی جا رہی ہیں کیا فرق آیا ہماری زندگی میں ایک نیوالا کم نہیں ہوا ٹی وی کا ایک سیریل بند نہیں ہوا اس لیے کہ ہم نے ہر چیز کی قدر کو پہچانا نکلنے والے پیشاب کی قدر و قیمت کو پہچانا پیشاب نکلتے ہوئے پیشاب کی نالی میں جلن ہوتا ہے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ہم نے پاخانے کی قیمت کو پہچانا پاخانہ نکلتے ہوئے پاخانے کی جگہ میں درد ہوتا ہے اور خون نکلتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں آخر کیوں پاخانہ نکلنے میں تکلیف ہو رہی ہے آخر کیوں پیشاب کرنے میں جلن محسوس ہو رہا ہے ہم نے اللہ کے گھر کو اعلان کیا ہم نے اللہ کے قرآن کو ذریع کیا ہم نے ربی کے طریقوں کو اپنے گھروں سے نکالا نبی کے سنتوں کا ہم نے قتل عام کیا ہمارے پاس اس کی کوئی قدر کیوں نہیں اس لیے کہ ہم نے نہیں پہچانا پیغمبروں نے پہچانا حضرت موسا اللہ نبی علیہ سلاد و سلام نے پہچانا اور انہوں نے دعا کی کلام پاک میں پیغمبروں میں سب سے زیادہ جس پیغمبر کا تذکرہ ہے وہ حضرت موسا نے سلاد و سلام کا اللہ نے کلام پاک میں سب سے زیادہ فرمایا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا اے اللہ میری نبوت لے لے میری رسالت لے لے اور مجھ سے تورات کو لے لے اللہ نے کہا بدلے میں کیا چاہیے نبوت دے کر رسالت دے کر توریت کو واپس کر کر تم بدلے میں کیا چاہتے ہو حضرت موسانہ نبی علیہ السلام وسلام نے فرمایا اے اللہ مجھے کچھ بھی چاہیے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام بنا دیجیے آقا کے امت میں مجھے شامل فرما دیجیے آپ نے اس قیمت کو پہچانا آپ نے اس کی قدر کو پہچانا بے شمار پیغمبروں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہماری نبوت ہماری رسالت ہماری کتابیں آپ لے لیجیے اور بدلے میں دو عالم جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کروا دیجیے آج بن مانگے ہم مسلمان بغیر طلب کرے کہ آقا کے امتی اور آقا کے غلام وہ غریب ہو وہ یتیم ہو وہ بیوہ ہو وہ مسکین ہو اور وہ بیمار ہو اس کے جسم کے اندر زخم ہو پیٹ نکل رہا ہو کیڑے ململا رہے ہوں پھر بھی اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے اسے آقا کا غلام بنایا آقا کی امت میں اسے پیدا فرمایا آج کوئی ہمارے پاس اس کی قدر و قیمت نہیں ہے گھر میں لگے جانے والے کیبل کلیکشن کی قیمت ہے وہ قوال جو بچے کے نام آ کر ہمارے نوجوانوں کے عشق کو بھڑکاتا ہے عورتوں کے شہوت کو بھڑکاتا ہے اس بچے کو اگر آپ کے محلے میں لایا جائے اور ایک ایک ہزار روپے ٹکٹ رکھا جائے یہ غریب محلہ سامان گروی رکھ کر اور جورو کا مال گروی رکھ کر کمال کے عشقیہ بول کو سننے کے لیے لوگ پڑیں گے آج کمپال کے بول کی قیمت ہے آج رنڈیوں کے ناچنے کی قیمت ہے آج کبئیوں کے گانے کی قیمت ہے مسلمان تو نے اللہ کے قرآن کی کیا قیمت لگائی تو نے آقا کے کلیمے کی کیا قیمت لگائی خدا کی توحید کی کیا قیمت لگائی نبی کے غلام ہونے کی کیا قیمت لگائی نہیں تیرے پاس کوئی قدر و قیمت نہیں ہے تو نے نہیں پہچانا آقا کے غلام ہونے کی قیمت کیا ہوتی ہے اللہ کے بندے اور مسلمان ہونے کی قرآن پڑھنے والے کی آقا کے طریقوں کو سینے سے لگانے والے کی قدر قیمت کیا ہوتی ہے تو نے نہیں پہچانا اور جب تو نہیں پہچانا میرے رب کے قرآن نے کہا وہ انسط اولو یس تبدیل قومن غیر سمنا یقون سالک اے لوگو ہم نے تمہیں مسلمان پیدا کیا ہم نے تمہیں قرآن کا حامل پیدا کیا ہم نے تمہیں سنتوں کا وارث بنایا نبی کا غلام بنایا صحابہ کا جا نثار بنایا اگر تم نے اس کی قدر و قیمت کی اگر تم نے قرآن کی عظمت کو پہچانا اگر تم نے نبی کی قیمت کو پہچانا نبی کی غلامی اور نبی کی امت کے ہونے کے احساس کو تم نے پہچانا تو تم سر بلند رہو گے تو ان کن تم تمام قوموں میں سب سے بلند مقام سب سے اونچا مقام تمہارا رہے گا وہ ان تمل لو یس طبی قومن غیر اگر تمہارے پاس زمین کی قیمت ہوگی روپیے کی قیمت ہوگی پیسے کی قیمت ہوگی پینے کی قیمت ہوگی جہیز کی قیمت ہوگی مال کی قیمت ہوگی پانی دنیا کی قیمت ہوگی اور دنیا کے اندر اثر و رسوخ رکھنے والے سیاسی کتوں کی قدر و قیمت ہوگی میرا رب کا قرآن کہتا ہے وہی تتو یہ سب دل مغل غیر رقم سم ملائے اللہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے نام و نشان کو ختم کر کے رکھ دیں گے آج ہے کوئی مسلمان کی قیمت آج کوئی عزت ہے وہ مسلمان جو دنیا پر کبھی توحید کا عالم بلند کیا کرتا تھا وہ مسلمان جو ہندوستان کی سرزمین کے اندر نو سو سال تک حکومت کی سلطنت کی آج کیا مقام ہے آج کیا درجہ ہے آج مسلمان عورتوں کی آبرو چند قرض کے سکوں کے عوض کیا نہیں لٹ رہی ہے کیا مسلمان عورت غیروں کے اس کی عزت اس کی عزت اس کی عزت اور اس کی پاک دامنی چند روپیوں کے سکوں کے عبد کافروں چماروں رام کی پوجا کرنے والے لکشمن کی پوجا کرنے والے اور گائے کا پیشاب پینے والی قوموں کے پاس کیا مسلمان عورتوں کی آبرو اور عزت کی نیتی رکھی ہوئی ہے یہ کون سا بھڑوا ہے یہ کون سا تیوس ہے جو اس نے اپنی ماں کی آبرو کو داؤ پر لگا دیا وہ کون سا قبیل ہرا مرد ہے جو اپنی بیوی کی آبرو کو داؤ پر لگا دیا عبت پر لگا دیا ایمان اسلام اور حیا ان کا چھوٹی دامن کا ساتھ ہے حیا کے بغیر ایمان نہیں ایمان کے بغیر حیا نہیں ایمان جہاں ہوگا وہاں حیا ہوگی جہاں حیا ہوگی وہاں ایمان اور اسلام ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی مومن ہو اور مسلمان ہو اور حیا سے خالی ہو شرم سے خالی ہو اس کی عورتیں غیروں کے ساتھ میٹنگ میں جا رہی ہو اور اس کی عورتیں غیروں کے پاس جا کر قرض کا لیوا دیوا کر رہی ہو اور اپنا مال گروی رکھ رہی ہو عورت کمانے کے لیے نہیں ہے عورت نسل انسانی کو تیار کرنے کے لیے ہے عورت قطب بختیار کاکی کو جنم دینے کے لیے ہے عورت مجاہدوں کو جنم دینے کے لیے ہے کمیروں قتل ہو جاؤ جاؤ زندہ دفن ہو جاؤ اپنے آپ کو کسی ریل کے پٹے پر سلا کر ریل کے حوالے کر کر کشی کر لو یہ گنا چھوٹا ہے کہ اپنی ماں کی کو داؤ پر لگا دیا اپنی بیٹی کی آمروں کو داؤ پر لگا دیا اپنی بیوی کی عزت اور عزت کو داؤ پر لگا دیا کلام پاک نے تمہیں مرد کہا تھا اللہ نے تمہیں مرد پیدا کیا تھا کلام پاک کے پاس پارے میں میرے رب نے کہا مرد عورتوں پر طاقتور ہیں عورتوں پر حاکم ہیں ان کا نام نفقہ دیتے ہیں ان کا خرچہ چلاتے ہیں وہ مرد جو اپنے عورتوں کے ذریعے سے قرض حاصل کیا کرتے ہیں کافروں کی جماعت میں جا کر بیان کے اندر شامل ہوا کرتے ہیں سب سے پہلے مردوں کی جماعت سے اپنے آپ کو نکال لے مردوں کی فہرست سے اپنے آپ کو خارج کر لے اس لیے کہ اس نے اپنے مقام کو نہیں پہچانا اپنے مرد ہونے کے مقام کو نہیں پہچانا تو مسلمان ہونے کے مقام کو وہ ظالم کیا پہچانے گا نبی کی غلامی کو کیا پہچانے گا اس نے عائشہ کے نام کی حرمت کی لاج کیا رکھی اس نے قطعہ کے نام کی حرمت کیا رکھی کبھی خدا کا قہر نہیں آئے گا خدا کا عذاب نہیں آئے گا خدا کی پکڑ نہیں آئے گی یہ کافر اور مشرق قوم ہمیں نگل نہیں لیں گے ہم ہمیں اپنے عذاب کا شکار نہیں بنائیں گے کیا کریں گے جب تو اپنی مردانیت کو داؤ پر لگا چکا ہے اپنی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کی عزت اور آبرو کو داؤ پر لگا چکا ہے تم ہے ہے جا خودکشی کر کے مر جا رب اگر کہے کہ خودکشی کرنا حرام تھا کیوں تو نے خودکشی کی کہنا ایک ملا آیا تھا اس ملا کا حوالہ دے دینا اس مولوی کا حوالہ دے دینا میں رب کائنات سے کہوں گا اے مولا اللہ یہ ظالم مرد یہ ہجڑا کوٹا نام کی عورت کو فاطمہ نام کی بیٹی کو سمیا نام کی بہن کو غیروں کے بستروں پر چند سکوں کے دور سناتا تھا قرض لے کر ان کی عزت اور ان کی آبرو داؤ پر لگاتا تھا مولا اس حرام خور کی وجہ سے اس ظالم مرد ہجڑے کی وجہ سے کئی عورتیں خود کرنے پر مجبور ہو گئی کئی عورتیں غیروں کے بسترے پر سونے پر مجبور ہو گئی میں اللہ کو جواب دے دوں گا پالنے کی حیثیت نہیں ہے اور تمہیں نام نفقہ دینے کی حیثیت نہیں ہے جاؤ جنگل بہت پڑے ہیں ریل کی پٹریاں بہت پڑی ہیں جاؤ زہر کہیں بھی مل جائے گا چوہے مارنے کی دوا سام مارنے کی دوا مار کر کھا کر اپنے آپ کو ختم کر لو لیکن اس سرزمین کے اوپر اسلام کا نام لے کر مسلمان ہو کر آقا کے غلام ہو کر تم لانت ہے ایسی زندگی گزارنے کی اسلام کو کوئی ضرورت نہیں خدا کو کوئی ضرورت نہیں خدا تمہاری زندگی کا محتاج نہیں تمہارے وجود کا محتاج نہیں آخا تم جیسے کمینوں کے محتاج نہیں آخا پر ضرور پڑھنے والے لاکھوں ہیں تم نہیں پڑھو گے یہ زمین سلام بھیجے گی یہ آسمان سلام بھیجے گا یہ شجر یہ حجر یہ پرندے یہ سمندر کی مچھلیاں آخا پر ضرور پڑے گی لیکن تم جیسے امیروں حرام خوروں کی ضرورت نہیں جو اپنی ماں اور بہنوں کی آبرو داؤں پر لگا کر زندگیاں گزارتے ہیں تم بھائی لانت ہے مسلمانوں نوجوانوں کے جس امت کے اندر آنے کے لیے پیغمبر ترسا کرتے تھے پیغمبر دعا کیا کرتے تھے آج ہاں، اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے حضرت موسا آئے حضرت آئے حضرت داؤد آئے اور دیکھیں اے اللہ تیرا شکر ہے کہ میں اس امت میں آنے سے رہ گیا کیونکہ اس امت کے افراد ایسے ہیں سکھوں کے خاطر کتنے لوگ کتنے لوگ سنگھا نام کے اور کلا نام کے اور ہوم لون کے نام سے بینک لون کے نام سے اور چٹ فنڈ کے نام سے کیا غیر قوم ہمارے گھروں کے اندر داخل نہیں ہو رہے عربی کا مشہور مقولہ ہے الانسان عبد الحسان انسان جو ہوتا ہے وہ احسان پہلے دبا جاتا ہے قرض لے لیتا ہے انسان اور وقت پر قرض ادا نہیں کر پاتا تو قرض دینے والا اس کے ہاتھ میں ریموٹ چلا جاتا ہے وہ جب پہلے قرض پھیڑو بعد میں بات کرو اب قرض پھیر نہیں سکتا تو پھر اس کی بیوی کو ماں کو بیٹی کو بہن کو وہاں پر آفس ہیڈ آفس بھیجنے کے لیے مجبور ہو فاطمة کیا چاہیے تمہیں نہیں بتاؤ کہ راز کیا ہے ہم نے سلا پلیفا پڑھی ہم نے اللہ کے دربار میں ہم روئے گڑ گڑائے اور برسات نہیں ہوئی اور یہ کیا ماجرا ہے اس نے کہا جاؤ بادل آ گئے برسات ہو گئی پھر کیوں پوچھتے ہو نہیں اللہ کے بندے بتا دو صحیح اس نے کہا یہ میری ماں ہے زندگی میں نہ اس نے کسی غیر محرم کو دیکھا نہ اس کو کسی غیر محرم نے دیکھا میں نے رب کائنات سے کہا اے اللہ اس عورت کی آبرو کا واسطہ تجھے دیتا ہوں اس عورت کی عزت اور منی کا واسطہ تجھے دیتا ہوں مولا ہم جیسے گنہ دارا کو نہ دیکھنا یہ چادر جس عورت کے جسم کو لگ کر نکلی ہے مولا اس چادر کی عزت اور آبرو کا واسطہ دے کر دیتا ہوں یہ کہہ کر ابھی الفاظ ختم نہیں ہونے پائے تھے اللہ کو اس عورت کی عزت اور عزت اور منی کا اتنا پاک تھا کہ اللہ نے اس کی لاد رکھ کر بارش کو برسا دیا یہ وہ زمانہ تھا کہ عورت کی عزمت اور عزت کے حوالے سے قوم کے لوگ دعائیں کیا کرتے تھے اے اللہ کیا دیکھنے کو مل رہا ہے اے اللہ موت موت دے دے دے دے اس حالت سے پہلے کہ مسلمان لڑکیاں غیروں کے حوالے چند سکوں کے خاطر مسلمانوں تمہارا تو ایمان ہے تمہارا تو عقیدہ ہے کہ تمہاری روزی کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے اللہ نے تمہارے کلام کو کہاں سے شروع کیا نفل نماز میں سنت نماز میں فرض نماز میں اجتماعی نماز میں انفرادی نماز میں مکے کی نماز میں مدینے کی نماز میں مردوں کی نماز میں عورتوں کی نماز میں بڑوں کی نماز میں چھوٹوں کی نماز میں وہ کون سی صورت ہے جو بغیر پڑھے کے نماز نہیں ہوتی نماز عید کی ہو نماز نظیر ہو نماز واجب ہو نماز فرض ہو نماز انفرادی ہو نماز اجتماعی ہو لا صلاح کا فاتحہ کی کتاب سورہ فاتحہ کے بغیر کیوں مسلمان کی نماز نہیں ہوتی کیا امنا گل کل شرط قرآن نہیں ہے کیا کافرون قرآن نہیں ہے سورہ فاتحہ کے بدلے کلیائی کا فرون پڑھ لیا ملفری پڑھ لیا اور پھر دوسرا کوئی ذمے صورت اس کے ساتھ یہ کیوں کمپلسری ہے کہ سورے فاتحہ پڑھو مرد بھی پڑھو عورت بھی پڑھو ہر رکعت میں پڑھو ہر رکعت میں ہے ہی نہیں زم صورت ظہر کی آخری دو رکعتوں میں نہیں ہے زم صورت اصل کی آخری دو رکعتوں میں نہیں ہے زم سورت مغرب کی تیسری رکعت میں نہیں ہے زم سورت عشاء کی آخری دو رکعت میں نہیں ہے وہ پڑھے بغیر نماز ہو رہی ہے لیکن جہاں صورت نہیں وہاں بھی پاتیہ رکھا یہ کیا بتانے کے لیے مسلمانوں اپنی عورتوں کو سنگا کے حوالے کرنے کے لیے اپنی عورتوں کو کمائی پر لگانے کے لیے تمہارا ایمان تو یہ ہے کہ بغیر سورہ فاتحا کے نماز نہیں ہوتی اور تمہارا ایمان یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے وہ مشرق میں مغرب میں شمال میں جنوب میں جہاں بھی تم کھولو سے شروع ہوتا ہے الحمد رب العالمین ترجمہ اٹھا کر دیکھو آٹو نہیں چلی گئے حامد کے پاس حامد صاحب قرآن سے پال دیکھو بیوی کی زبان دراز ہو گئی بیوی غیروں سے اس کو ماں شفا کرنے لگی بیٹی غیروں سے تعلق قائم کر لیا اب اللہ کا قرآن یاد آیا ظالم جب بیوی نا فرمان ہو گئی اولاد نافرمان ہو گئی تجارت میں کھاٹا ہونے لگا اس قرآن کو تو نے پال نامہ بنا لیا یہ قرآن ہدایت نامہ تھا اس قرآن کو تو نے مردوں کے سامنے پڑھنے کے لیے رکھ لیا یہ قرآن زندگوں کو زندوں کو زندگی بخشنے کے لیے آیا تھا یہ قرآن وہ تھا کہ جس کو پڑھ کر اشارہ کرنے سے چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے تھے یہ قرآن وہ تھا کہ جس کو رب کائنات نے کہا لوہ سلحل قرآن عاملوں کی پڑیا بننے کے لیے نہیں آیا یہ تعویذ کے گنڈوں بننے کے لیے نہیں آیا یہ ٹی وی کی دکان کا تگڑا بننے رکھا ہے ٹی وی کی دکان اور لگایا ہے قرآن کا تغرا مکے مدینے کا تو ہے لالت ہے رام کا پجاری بن جا لکشمن کا دیوانہ بن جا فلموں میں کام کرنے والے ہجڑوں کا عشق بن جا تو میرے رب کے قرآن کو ہاتھ نہ لگا حضرت عمر نے ہاتھ لگانا چاہا تو بہن نے کہا کہ اے عمر تم ظالم ہو تم قاتل ہو تم طاقتور ہو لیکن میرے رب کے قرآن کا دستور یہ ہے کہ لا مسو ہو لل ناپاک اس کو چھو نہیں سکتا ٹی وی کی دکان میں قرآن لگا دیا نیچے ٹی وی چل رہی ہے اوپر جو ہے محراب کے اندر اور دیوار کے اوپر قرآن شریف رکھا ہوا ہم کیا گلا کریں شکوا کریں یہ ہو تو کا نسارا کا کہ وہ قرآن کی بے گتی کرتے ہیں فتنا نام کی فلم انہوں نے نکالا ہے ڈنمارک کے کارٹون بنانے والوں پر ہم کیا لانت برامد کریں کہ ڈینمارک کے کارٹونسٹ کارٹون بنانے والے تو نے نبی کی توہین کی ہر کارٹون بنانے والا یہاں مسلمانوں کی گلیوں کے اندر موجود ہے جس نے قرآن کو ہدایت نامہ چھوڑ کر اس نے سال نامہ بنا کر ٹی وی کی دکان کے اندر قرآن ایک ہے جا کر دیکھو برقع پوش خواتین اب تو عاملوں کے بجائے مندروں کی چوکٹ پر مسلمان خواتین پردے کے ساتھ نظر آ رہی وار مسلمان کیا قدر جانی تو نے کیا تو نے اسلام کو پہچانا کیا تو نے قرآن کو پہچانا وہ سورت جس کو ہر مسلمان پڑھتا ہے ہر نماز میں پڑھتا ہے ہر قرآن شروع کرنے سے پہلے پڑھتا ہے الحمد للہ العالمین تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے تیرا میرا ایمان کیا ہے سنگا والے پالتے ہیں حکومت پالتی ہے سلطنت پالتی ہے لون پالتا ہے چٹ فنڈ پالتا ہے قرآن کہتا ہے سود اور جھوٹ کے بغیر کاروبار کامیاب ہوگا آج کا مسلمان کہتا ہے سود اور جھوٹ کے بغیر کاروبار چل نہیں سکتا یا علماء بیٹھے ہیں پوچھو قرآن کی آیت کا انکار کرنا قرآن کے حرف کا انکار کرنا بلکہ قرآن کے ایک زبر اور زیر کا انکار کرے گا علیہم کے بجائے انہم تو مگر کوئی پڑے گا وہ ہو جائے گا وہ چمار ہو جائے گا وہ کھڑمت ہو جائے گا وہ کافر ہو جائے گا وہ رام لکشمن کا پجاری بن جائے گا صرف انمتا کے بجائے اگر انمتو پڑتا ہے ایک زبر زیر کے بدلے سے اگر تو اسلام سے نکل سکتا ہے تیری جوڑو حرام ہو کر حرام کے پیڑے کو جنم دے سکتی ہے تو میرا رب کا قرآن کہتا ہے یم اللہ الربا وہ کی صدقہ کہ اللہ سوز کو مٹاتا ہے اور سنتان کو بڑھاوا دیتا ہے اور آج کا مسلمان کہتا ہے کہ جھوٹ اور سوز کے بغیر یہ مولویوں کو کیا معلوم ہے چودہ سو سال پہلے کی بات کرتے ہیں جھوٹ اور سوز کے بغیر کاروبار نہیں چل سکتا اس کے بغیر ہماری تجارت کامیاب نہیں ہو سکتی زبردیر کے انکار سے ڈھیر چمار ہو رہا ہے اور وہ سو جس پر اللہ نے اعلان جس کا کم سے کم درجے کا گنا ماں کے ساتھ چھتیس مرتبہ ضلع کرنے کے برابر ہے ایک صاحب نے کہا مرد لیتا ہے تو ماں کے ساتھ ضلع کرنے کے برابر عورت لیتی ہے تو کیا ہوگا عورت لیتی ہے تو بیٹے سے زنا کروائے گی بیٹا زندہ ہے تو زندے سے زنا کروا پکڑ لو میرا گرے اگر یہ حدیث جھوٹی ہے میرے جسم کے ٹکڑے کر کر کتوں کے حوالے کر دو خلیج ہو اپنی ماں کی آبرو کو لوٹتے ہوئے شرم نہیں آتی آخا نے کہا امام احمد رضا خان اگر کہے یہ مسلح کے بریلوی ہے فاسم نانوتوی کہے یہ مسل کے دیوبندی ہے ابو لالا مودودی کہے یہ مسلک جماعت اسلامی ہے حضرت اینام الحسن کہے یہ تبلیغی جماعت ہے غلام محمد قادیانی کہے یہ قادیانیوں کا طریقہ ہے نہ قادیانیوں کے باپ کا فرمان ہے نہ دیوبندیوں کے باپ کا فرمان ہے نہ بریلیوں کے باپ کا فرمان ہے یہ فرمان میرے اور تیرے آقا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی مرد سود کے کم سے کم درجے میں ملمت ہوتا ہے علماء نے لکھا دو پیسے آج دو پیسے فقیر بھی نہیں دیتا چارانے دے تو واپس کر دیتا ہے آٹھانے دے تو گھوٹ کر دیتا ہے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا دو پیسے کا سوٹ دو پیسے کا چاکلیٹ دنیا کے کسی کا اور چلر دکان میں نہیں ملتا علماء نے لکھا ہے دو پیسے کا سوٹ ایسا ہے کہ ماں کے ساتھ ستر پر تباہ جنا کرنے کے برابر ہے ماں زندی ہے کپڑے نکال کر جنا کر رہا ہے ماں بری ہوئی ہے تو خبر کھود کر اس کے کمن کو پھاڑ کر جنا کرنے والا ہے اب اگر صبح کا لال ہے ماں کے سینے سے اس کے خون کے بنے ہوئے دودھ کو تو نے پیا ہے ہے اگر باپ کے کے شہید سے سے پیدا ہوا تجھے رب کائنات کا واسطہ تجھے خدا کے جو ہے تقدس کا کا واسطہ واسطہ کی حرمت تجھے روزے کی جالی کے تقہیر کا تہارت کا واسطہ کہ تو کم سے کم آج یہاں سے اٹھنے کے بعد اپنی ماں کا بلاکار نہیں کرے گا کتا اپنی ماں سے سینا نہیں کرتا سور اپنی ماں سے جنا نہیں کرتا تو مرینا اپنی جن والی ماں سے ہم بستری نہیں کرتے وہ کتے مسلمان پیدا ہو کر آخا کی امت میں پیدا ہو کر غلام جہر ہے پیران پیر کے دامن کو تھام کر اولیاء کے دامن کو تھام کر دیکھ میں نے کہا یہ مطلب والی بات نہیں کافی نانوی کی بات ہوتی ہم بریلوی مسلک میں چلے جاتے امام احمد رضا کی بات ہوتی ہم دیوبندی میں جم کر دیتے امام ابو حنیفہ کی بات ہوتی ہم مسلک احمدی کو اور امام احمد ان حمل کے مسلک کو اپنا لیتے اگر امام مالک کی بات ہوتی امام شافی کے مسلک کو جم کر دیتے کیا کہے مجبور ہے یہ نبی کی بات ہے جس نبی کے بات میں تیرے اور میرے رب نے کائنات کے بنانے والے نے اپنے کلام میں کہا فلا ربی کا لا یو میرونا حتہ یو حکیموں کا فیما اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی قسم ہے محمد کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم کھا کر اللہ کہتا ہے جو تیری بات کو ٹھکرائے گا وہ کافر اور بھیڑ چمار ہو جائے گا یہ آقا نے کہا دو پیسے کا سود ماں کے ساتھ ستر مرتبہ سنا کرنے کے برابر ہے وہ سود کم ہو وہ سود زیادہ ہو بھائی چونٹی کا پاخانہ بھی پاخانہ ہے ہٹی کا گوبر بھی پاخانہ ہے اب اگر کوئی یوں کہے نہیں بھائی یہ تو پورے سال کے اندر دو فیصد سود لیتے ہیں آج مسلمان بیت المال مدد نہیں کرتا آج مسلمان امیر بلڈنگیں بنا رہے ہیں اپارٹمنٹ بنا رہے ہیں اپنی بیٹیوں کی شادیوں میں کروڑوں اڑا رہے ہیں ہم غریبوں کا کوئی رکھوالا نہیں وہ کمی نے تیرا ایمان اپنے امیروں پر ہے اپنے بادشاہوں پر ہے اپنے حکومتوں سلطنتوں پر ہے اور بینکوں پر ہے سنگاؤں پر ہے رب کا پران کھول کر دے کہ جب کلام شروع ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو جہانوں کو پالنے والا ہے تیرے گلی کے کتے کو دیکھ وہ سنگا والوں کے پاس نہیں جاتا وہ بیان کا لون نہیں لیتا رب کائنات جب تیرے گلی کے کتے کو پال سکتا ہے رب کائنات تیرے گلی کے خنزیر کو پاخانہ دے کر پال سکتا ہے تو نبی پر درود بھیجنے والا تو اللہ کے حضور سجدہ کرنے والا تو کعبہ کا طواف کرنے والا والا تو کی صحیح کرنے والا تو نبی کے روزے کی جالی پکڑ کر تو السلام یا رسول اللہ کہنے والا سور کو دینے والا کتے کو ہڈیاں دینے والا جانوروں کو پالنے والا کیا تجھے دو وقت کی روٹی نہیں دے سکتا تیرا ایمان امیروں پر امیر ہمیں دیکھتے ہی نہیں مالدار ہمیں دیکھ ہمارا قرآن نے کہا الحمد للہ تمام جہانوں کا پالنے والا سمندر کی مخلوق کو فضاؤں کے پرندوں کو آسمان کے فرشتوں کو زمین کے اندر رہنے والی مخلوق کو اتنی بڑی مخلوق کو پالنے والا دو وقت کی روٹی ہمیں نہیں دے سکتا ہم ماں کی عزت کو داؤ پر لگائے مری ہوئی ماں کی عزت کو تار تار کرے قبر کو پھاڑ کر کفن کو پھاڑ کر دو پیسے سود لے کر چھتیس مرتبہ ماں کے ساتھ دلا کر یہ حدیث ہے سننا پڑے گا اب دیکھیں کون کا لال ہے آج کے بعد پھر بھی سود کے اندر مبتلا ہوگا غیر قوموں کی تحریکوں اور تنظیموں میں اپنی عورتوں کو بھیج کر اپنی ماں اور بہنوں کی عزت اور آبروں کو داؤ پر لگائے گا کیا دیکھنا باقی ہے کیا دیکھنا باقی ہے تیرے اس علاقے کے اندر اس قرض کی وجہ سے کیا مسلمان عورتوں نے خودکشی نہیں کی کیا اس قرض کو ادا کرنے کے لیے کیا مسلمان عورتیں غیروں کے ساتھ بھاگی نہیں کیا مسلمان عورتیں محلوں کو چھوڑ کر گمنامی کے راستے کو نہیں اپنایا کیا نہیں ہوا وہ مسلمان عورت جس کے جسم پر لگنے والے کپڑے کی آبرو عصمت اور عزت کا حوالہ دے کر دعائیں مانگنے سے آسمان سے برسات ہوا کر تھی وہ مسلمان اور جس نے خواجہ بختیار کافی رحمت اللہ علیہ کو جنم دیا نے کیا سمجھ لیا عورت کو اپنی شہبت پورا کرنے کی مشین عورت کو بچہ جنم دینے کی مشین عورت کو گلی کوچے سے پانی لانے کا کارخانہ عورت کو واشنگ مشین اور جو ہے ویکیوم کلینر کے گھر صاف کرے کچرا صاف کرے اور پیشاب اور پاخانے کے کپڑے صاف کرے اور ساتھ اور اصل کے پیر دبائے تو نے نہیں پہچانا عورت کی قدر و قیمت کو وہ ظالم ہوں گے زمانے جاہلیت میں جنہوں نے عورتوں کو زندہ درگور کر دیا تھا جنہوں نے اپنی بچیوں کو اپنے ہاتھ سے دفن کر دیا تھا انہوں نے عورت کی قدر قیمت کو نہیں پہچانا میرے رب نے کلام پاک نے نسا نام کی صورت کو نازل کر دیا عورتوں کے نام کی صورت کو نازل کر دیا میرے رب نے کلام پاک نے حضرت مریم کے واقعے کو بیان کر کر قیامت تک کے لوگوں کو اچمے میں ڈال دیا علما دخل علیہ زکری المحراب وجدہ انتہا رسخا سنگا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں یہ عورت کو لون لینے کی ضرورت نہیں یہ عورت کو اپنے پیٹوں کے ساتھ بلاکار کرانے کی ضرورت نہیں میرا رب کا قرآن کہتا ہے جس قرآن کو ملون تو نے اپنی بیوی کے ساتھ جہیز میں لیا جس کو تو نے لحاظ میں لپیٹ کر رکھ دیا اس لحاظ کو کبھی کھول اور اس کے قرآن کے پاروں کو پڑھ کر دے میرا رب کہتا ہے کلما تخلا لہا لکڑیل وجدا وجدہ رسکا پال یا مریم انا لکی حادا اب تو امرود کا موسم نہیں جام کا سیزن نہیں آم ملغوبا کا سیزن نہیں اب تو گنے کا موسم نہیں اور مکے مدینے کے کھجوروں کا نام و نشان نہیں یا مریم انا لگی آگا اے مریم حضرت زکریہ پیغمبر ہیں جب مریم کے کمرے میں داخل ہوتے تھے وہاں بے موسم کا پھل پاتے تھے اور اچمے میں وقت کا پیغمبر آ کر تعجب میں استجاب کی حالت میں وہ مریم سے سوال کرتے تھے پال یا مریم و لگی ہادہ پورے ماحول پورے بازار میں پورے شاپنگ کمپلیکس میں پوری دنیا میں اب یہ پھل نہیں انا لکی ہادا اے مریم یہ آم کہاں سے آ گیا یہ جام کہاں سے آ گیا یہ انگور کہاں سے آ گیا ہوا من عند اللہ مریم کہا کرتی تھی اے زکریہ تعجب کی کیا بات ہے میرا رب دینے والا ہے بے موسم کا پھل لانے والی عورت اپنے گھر کے اندر ایسے ایسے آسمان سے روزی کو کھینچ کر لانے والی عورت جو وقت کے پیغمبر کو تعجب میں ڈال دیا کرتی تھی آج اس عورت کو بھیڑ و چمار کے حوالے کر دیا کیوں خودکشی کر کے نہیں بڑھ گیا کیوں درخت پر لٹک کر نہیں بڑھ گیا اس عورت میں خدا نے وہ طاقت دی کہ آسمان سے بے موسم پھل کو کھینچ سکتی تھی ہر ولی کے ساتھ ایک لقب جڑا ہوا ہے حضرت مختار کے ساتھ قطب الدین مختار کے ساتھ کیا لطف ہے کوئی بھی دنیا کا عالم وارث نہ جب قطب الدین مختار کہے گا یہاں نام ختم نہیں ہوگا وہ کہے گا قطب الدین مختار کاکی رحمت اللہ علیہ اس زمانے میں ان کے کی عزت اور آبرو کو کہاں داؤں پر لگایا ہے دیکھ قطب الدین بختیار کافی کی تاریخ اٹھا کر حضرت کے بارے میں آتا ہے حضرت کی خانخواہ کے اندر ایک دسترخوان تھا اس دسترخوان کے نیچے حضرت دو چار روٹیاں پکا کر رکھ دیتے تھے ہزاروں مریدین آتے تھے حضرت کہتے بغیر دیکھے کہ دسترخوان کے نیچے تم ہاتھ ڈالو روٹیاں نکلتی جائیں گی روٹیاں نکلتی جائیں گی سارے لوگ کھا لیتے ڈیڑھ ہزار دو ہزار کا مجمع کھا لیتا یہاں تو امیروں کی شادیوں میں کھانے والے شیطان حدیث میں آتا ہے اللہ کا نام لیے بغیر اگر کوئی کھاتا ہے تو شیطان اس میں کھانے لگتا ہے ہم ٹی وی کا ریموٹ ہاتھ میں پکڑ کر رنڈیوں کا ناچ دیکھ کر حرام زادوں کی فلمیں دیکھ کر کھانا کھائیں گے تو ہمارے دسترخوان میں برکت کہاں سے ہوگی پکاؤ گے دس آدمیوں کا کھانا سات آدمیوں پر ختم ہو جائے گا شادی کے اندر تم نے پکایا تھا ایک ہزار آدمیوں کا کھانا ابھی چھ سو آدمی کھا رہے تھے چار سو آدمی باقی پریشان زمین نکل گئی آسمان کھا گیا نہیں زمین نہیں نکلی آسمان نہیں کھایا تیرا باپ شیطان تیرے ساتھ بیٹھ کر کھا گیا اس لیے کہ میرے مولا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کھانے پر رب کا نام نہیں لیا جاتا اس کھانے میں شیطان شامل ہو جاتا ہے ہے اب بیوی بیٹی ہے بچی بیٹی ہے ٹی وی چل رہا ہے سیریل چل رہا ہے جہاں رنڈیوں کا ناچ چلے جہاں ایک رنڈی سینے کو کمر کو پٹکائے شرمگا کو اچھالے رب کا نام لے کر وہاں کھانے پر اللہ کا نام لیا جائے گا کھانے سے برکت اٹھ جائے گی اور وہ کھانا جو ہے بے برکتا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا رات میں سوتے سوتے سونے کی دعا نہیں رات میں سوتے سوتے سورے ملک پڑا نہیں رات میں سورے حشر کی آخری آتے پڑی نہیں سونے وقت جو اللہ کے نبی نے دعائیں سکھائی وہ پڑھا نہیں رپورٹ ہے آپ کے اندر کبھی وہ چینل بچوں نے کہا کارٹون چلاؤ نوجوانوں نے کہا جو ہے فلمیں چلاؤ بوڑھوں نے کہا سیریل چلاؤ بوڑھا ایک بڑے بچہ ایک بٹن دباتا ہے اور جو ہے عورتیں سیریل دیکھنا چاہتی ہیں اس لڑائی کے اندر ساڑھے بارہ ہو گئے اور سو گئے اب جو ہے برے برے خواب اب آ گیا دوسرے دن بوجھنے کے بعد حضرت ہمارے گھر میں اثرات ہو گئے اللہ کی قدم تجھ سے بڑا کوئی شیطان نہیں ہے اللہ نے انسان سے بڑھ کر دنیا میں کوئی اچھی مخلوق نہیں بنائی شیطان تجھے خود شیطان بنا دیتے ہیں اب میرے بچوں کے تیرے گھر میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو یہ آج یہ ہمارا مسلم معاشرہ ہے آج یہ ہماری گھروں کی حالت ہے بختیار کافی رحمت اللہ علیہ روزی کی فکر میں وہ مسلمان جس کا ایمان ہے کہ ماں کے پیٹ میں خدا نے ہماری روزی کو نہیں دیا جس کا ایمان ہے ایک دانا باقی ہو ملک الموت کے باپ کی مجال نہیں کہ ہماری روح کو نکالے جس کا ایمان ہے کہ رب کائنات نے روزی کو ختم کر دیا ہو پوری دنیا کی ملٹری پوری دنیا کی طاقت ایک دانہ ہمیں نہیں بڑھا سکتی نہ ہماری روزی کم ہو سکتی ہے نہ ہماری روزی بڑھ سکتی ہے ایسے ایمان والے اپنی عورتوں کو بازاروں میں لگائے اپنی عورتوں کو غیروں کے حوالے کرے جبکہ ان عورتوں میں وہ طاقت تھی کہ بختیار کاکی کو جس نے جنم دیا اس عورت میں وہ طاقت تھی کہ بے موسم کے پھل کو بے موسم کے غلے اور دانے اور اناج کو آسمان سے بلایا تھا آسمان سے اپنے گھر میں نازل کروایا تھا بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اپنے دسترخوان کے نیچے سے روٹیاں اٹھا اٹھا کر اٹھا اٹھا کر دیتے تھے ایک دن حضرت سے کسی ساحل نے پوچھا اور کسی مریض نے کہا حضرت جی آپ کے دسترخوان کے نیچے روٹیوں کا کارخانہ ہے یہ کیا ہے اس کی حیثیت اصل اس اس کی کیا کیا ہے ہے آخر کا راز مختار رحمت اللہ نے کہا کہ بھائی تم لوگ کھاتے ہو کھاتے رہو میرا رب کھلاتا ہے کھاتے رہو یہ کہاں سے آتی ہے کیوں آتی ہے اتنی کیوں آپ کیا ضرورت ہے نہیں حضرت بتائیے آج جن عورتوں کو تم نے چند سکوں کے لیے دیکھو میں نے کہا سود چھوٹا ہو یا سود بڑا ہو پاخانہ چونٹی کا ہو یا چڑیا کا ہو یا ہاتھی کا ہو پاخانہ پاخانہ ہے کوئی آدمی یہ کہہ کر بھائی چڑیا کا پاخانہ ہے اسے چائے میں ملا کر دودھ میں ملا کر خانسی جیسا کھاتا نہیں پاخانہ ہے پیشاب پیشاب ہے چڑیا کا پیشاب ہو اگر کپڑے میں پڑے تو اس کپڑے کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے پیشاب اونٹنی کا ہو تب بھی پڑے نماز نہیں پڑھ سکتے یہ شریعت کا مسئلہ ہے نہیں فلاں جماعت فلاں تنظیم اور حکومت کی فلاں اسکیم اس میں سود کم ملتا ہے اگر سود کم ملے تب بھی ماں کے ساتھ بلاکار ہے دو روپے ہو سود یا دو ہزار روپے ہو سود تو سود ہے پیشاب تو پیشاب ہے پاخانہ تو پاخانہ ہے تم امیروں کو تانا نہ دو ہم امیروں پر ایمان نہیں لائے ہم جو ہے بینک والوں پر سلطنتوں کو ہم نے راسک نہیں سمجھا ہمارا قرآن کہتا ہے ان اللہ ہوا رزا کو ظلم وطیل وہ طاقت والا والا اللہ ہے روزی دینے والا ہمارا ایمان اللہ پر ہے ہمارا قرآن رب العالمین سے شروع ہوتا ہے کہ تمام عالموں کو پالنے والا ہم کمزوروں کو بھی پالے گا بختیار رحمت اللہ علیہ نے پوچھا یہ روٹیاں کہاں سے آتے ہیں رب نے کہا یہ عجیب واقعہ ہے کہا کیا کہا یہ کہ ماں مجھے نماز کی عادت ڈالنے کے لیے مجھے یوں کہا کرتی تھی بیٹے نماز پڑھو گے مختار کاکی رحمت اللہ علیہ کو میٹھا کھانا بہت پسند تھا شکر کھانا بہت پسند تھا تو مختار کاکی رحمت اللہ علیہ کی والدہ جانماز کے نیچے مسلح کے نیچے شکر کو رکھ دیا کرتی تھی اور کہتی تھی ایمان بنانے کے لیے مائیں وہ ہوتی تھی جو اپنے بچوں کا ایمان بنایا کرتی تھی عقیدہ سدھارا کرتی تھی اللہ پر توکل سکھایا کرتی تھی آج یہ مائیں آج یہ عورتیں اپنے بچوں کو لے کر اماں آ گئی اس اماں کا بابا کیا ہے آج تک معلوم نہیں ہو سکا لے جا رہی مندروں میں اور بتوں کے اوپر دہی چھڑک رہی ہیں بتوں کا اتارا کرا رہی ہیں کاٹن پیٹ کے اندر جاؤ دیکھو مسلمانوں نوجوانوں آپس میں لڑنے پھرنے کے بجائے آپس میں اپنی طاقت کو ختم کرنے کے بجائے اور ایک وہ لڑکی جو اپنے پیٹ کے اندر پیشاب کی پوٹلی رکھی ہوئی ہے پاخانے کی تھیلی رکھی ہوئی ہے ناک میں غلازت رکھی ہوئی ہے اور تالوں کے اندر رکھی ہوئی ہے ایسی گندی لڑکی کے عشق معاشرے کے اندر اپنی زندگی اپنی نوجوانی بتانے کے بجائے نوجوانوں اپنی طاقت لگاؤ وہ مائیں اور بہنیں جو مندروں کے پاس جا کر اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہیں وہ مائیں اور بہنیں اور قوم کی بیٹیاں جو چند سکوں کے خاطر اپنی آبرو غیروں کے حوالے کر رہی ہیں غیروں کا بستر گرم کر رہے ہیں نوجوانوں غفلت کی نیند سے بیدار ہو جاؤ اٹھ جاؤ اپنے عائشہ صدیقہ کا دوپٹہ تمہیں چیخ چیز کر کہہ رہا ہے کہ نوجوانوں دولت کے پجاریوں فلموں کی قطار میں لگنے والوں ماروڑی کے پاس جا کر بھگانے والوں اور سیاسی کتوں کے پیچھے زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگانے والوں آج اما عائشہ کا دوپٹہ تمہیں واسطہ دے رہا ہے کہ نوجوانوں میرے دوپٹے کو بچا لو حضرت فتح حضرت فاطمہ نام کی لڑکیوں کا جو ہے دوپٹا آج تمہیں چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کیا کوئی مجھے بچانے نہیں آئے گا کیا کوئی میری اسمت تحفظ اور سیفٹی دینے کے لیے نہیں آئے گا نوجوانوں تمہارے جوڑے آسمانوں میں بن چکے ہیں تمہارے مقدر آسمانوں میں سبر چکے ہیں نوجوانوں تمہارا جنت میں کر رہی ہے ان گندی پرکٹی رڈی نما عورتوں کے پیچھے اب بھی نوجوانی برباد نہ کرو اپنے محلے میں نگاہ کرو کون حرام زیادہ ہماری ماؤں پر نگاہ ڈالتا ہے چلو جیل ہو جائے کوئی بات نہیں قانون کو ہاتھ میں لے کوئی بات نہیں ہم نہ جائے جیل کوئی خالی نہیں ہے مولانا کفیل الرحمان کو ابھی کچھ دن پہلے لکھنؤ سے صرف تقریر کرنے کے جرم میں اٹھایا گیا تہاڑ جیل اٹھا کر دیکھ لو گلام اٹھا کر دیکھ لو ابو غریب جیل اٹھا کر دیکھ لو کتنے معصوم مسلمان نوجوان ان کے اندر قید و بند کی زندگی گزار رہے ہیں کوئی دنیا کے لیے کوئی مال کے لیے کوئی زمین کے لیے لیکن نوجوانوں چلو اللہ کے لیے ہم اگر جیل میں چلے جائیں پیغمبر پیغمبروں کی سنت زندہ ہو جائے گی شیب ابھی طالب کی سنت زندہ ہو جائے گی میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم کھا کر کہتا ہو چوری کر کر جیل جاؤ گے تمہارے گلی کا کتا بھی تمہیں ساتھ نہیں دے گا پک پاکٹ کر کر جیل جاؤ گے کسی عورت کو چھیڑ کر جیل جاؤ گے خدا کی مدد نہیں آئے گی میرے رب کا قرآن کہتا ہے کلام پاک پر چھبیسواں پارا سورہ محمد کا پہلا رکھو یا یو الدین آمنو ان تن سر اللہ یم سر کم تبدہ کو اے لوگوں اگر تمہیں جیل میں جانا ہو پولیس کی مار کھانا ہو قانون کو ہاتھ میں لینا ہو ہماری ماں کی آبرو بچانے کے لیے ہماری بیٹیوں کی آبرو کو بچانے کے لیے ہمارے قرآن کو بچانے کے لیے نبی کے نام کو بچانے کے لیے نبی کی عزت اور ناموز کو بچانے کے لیے چلے بھی جائیں گے حضرت یوسف کی سنت زندہ ہو جائے گی شیر ابھی طالب میں ہمارے پیغمبر نے ہمارے صحابہ نے جو چمڑوں کو بھون کر کھایا اور پتوں کو چبا کر کھایا پانی میں چپڑے کو ڈبو کر کھایا وہ سنت زندہ ہو جائے گی لیکن زمین و آسمان کی سے ہمارے لیے مددیں پھوٹ پڑے گی گرو پن جی کے اندر ایک مسلمان لڑکی ایک عیسائی کے ساتھ بھاگ گئی ان نوجوانوں نے غیور مند بھائیوں نے باپ نے اس جو ہے عیسائی کو وارننگ دی کہ دیکھ ہماری جو ہے گھر کی لڑکی کی آبرو کو چھیڑنا نہیں زندہ واقعہ اسی بنگلور کا جب شام کمشنر تھا اسے بلاؤ اسے تصدیق کرواؤ میں کرواؤں گا کیا ہوا واقعہ اس جو ہے بیٹی کی آبرو کے لیے باپ میدان میں آ گیا وارننگ دی کہ اسلام کو قبول کر لے عزت کے ساتھ مسجد کے اندر نکاح پڑھا دیں گے اس نے کہا کہ نہ ہم مذہب نہیں بدلیں گے تمہاری بیٹی سے پوچھ لو تو بیٹی کو پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ نہیں نہیں میں اس کو نہیں چھوڑ سکتی مذہب اسلام کو چھوڑ سکتی ہوں گھرانے کو چھوڑ سکتی ہوں تو چنا کے اس نے یہ کیا کہ جو ہے بھائی بہن کا اور بہنوی کا دونوں کا قتل کر دیا انہوں نے یقیناً دفعہ تین سو دو کے تحت ہندوستان کے اندر قتل کرنا جرم ہے لیکن زمینوں کے لیے ہو رہا ہے پراپرٹیوں کے لیے ہو رہا ہے اپنی انا کے لیے ہو رہا ہے اپنی ذات کے لیے ہو رہا ہے کوئی تو ہو جو اسلام کے لیے اپنی جان کو قربان کر دے کوئی تو ہو اپنا مال اسلام کے لیے جان سار کر دے کوئی تو ہو جو حضرت یوسف کی سنت کو زندہ کرے کوئی تو ہو شیخ ابھی طالب کے ماحول کو بنائے نتیجہ کیا ہوا کیس چلا کیس چلا کیس چلا ان کے جو لائر تھے یہ احباب ہیں میں ان سے ملاقاتی ہے میں ان کو لا کر ملاقات کراؤں گا وکیل نے معافی مانگ لی معاف کرنا اب جج تمہارے حق میں عمر قید کی سزائے قید کا مشقت کی سزا سنا دے گا میرے ہاتھ سے جتنا ہو سکتا تھا میری کوشش جتنی ہو سکتی تھی میں نے ساری کوشش لگا دی معاف کرنا ابھی جج جو ہے تمہارے حق میں عمر قید کی سزائے قید کا مشقت کی سزا سنا دے گا اس سرزمین کا زندہ ثبوت زندہ واقعہ جو اسلام کے لیے جیتا ہے اللہ کی مددیں آتی ہیں جو اسلام عورت کی آبرو بچانے کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموز کے لیے اپنی جان کا سودا کرتا ہے ان اللہ اشترا من المؤمنین بان لهم الجنہ اللہ نے کہا ہم نے تمہارے مال اور جان کا سودا کر لیا بدلے میں جنت دی اللہ نے اس جنت کا نمونہ دنیا میں دکھایا وکیل لائر نے معافی مانگ لی کہا کہ میں کچھ نہیں کر سکا معاف کر دو اب جو ہے لڑ ختم لڑ کھڑا رہے ہیں باپ کی آنکھوں سے آنسو ماں کی آنکھوں سے آنسو بھائی رو رہے ہیں کہ اب جو ہے تیرہ چودہ سال کے لیے اس لیے جو ہے جی کے حوالے ہو جائے گا اب قلم چلنے لگا جس کی زبان ابلنے لگی کلمات بار فیصلہ سنانے لگی فیصلہ کیا تھا دنیا جانتی ہے فیصلہ یہ ہوا کہ فٹنس صحیح نہ ہونے کی وجہ سے ان قاتلوں کو عزت کے ساتھ بری کر دیا جاتا ہے یہ جاگتا زندہ نمونہ اس سرزمین بنگلور کا ہے کا اس نے وہ چونکہ کرسچن تھا اور جو لڑکا قتل ہوا کرسچن اس نے میڈیا میں اس واقعے کو لے کر آیا بہت اچھالا وہ جو بچی تھی اسے لے جا کر کرسچنوں کی جو ہاسٹل تھی اور ان کا نا کاچرم تھا اس نے خوب اچھالا کیونکہ اس کے مذہب کا مسئلہ تھا یہ تیرے مذہب کا مسئلہ تھا قانون کی لاٹھی تیرے ہاتھ میں تھی قانون کا قلم تیرے ہاتھ میں تھا لیکن دین کا بنانے والا رب کا علاج تھا جس نے اس دنیا میں دکھایا ان تنسر اللہ یمسر وہی سب بھی تو کہ تم اگر اللہ کی مدد کرو گے یا دین کی مدد کرو گے اس کے لیے جیو گے اس کے لیے مرو گے زندہ ہم مدد دین کے اجالے میں نازک کیا کریں گے میں نے واقعہ پچھلے دو تین جمع سے عرض کیا ہندوستان کے تہاڑ جیل میں جب کرن بیدی کو سپرنٹینڈنٹ مقرر کر دیا گیا یہ بلکہ امیر المجاہرین کو جب وہاں پر قید کر دیا گیا تھا اور سب ترین سدائیں دی جا رہی تھی تو قانون تھا جیل کا کبھی کوئی دیا جاتا کبھی جو ہے دال سبزی دی جاتی تو جب کرن بیپرڈنٹ مقرر ہوئی ہار جائی تھی تو اس نے کہا ان ملاؤں کو گوشت دینا بند کر دو جب گوشت دینا بند کر دیا گیا کچھ دنوں کے بعد جب کرن بیدی نے وہ جو مجاہد تھے وہ ملا صاحب تھے اس کے سیل کا معائنہ کیا تو بھنے ہوئے گوشت کی خوشبو آ رہی تھی تو اب اس نے جہیز کے عملے کو لکھاڑا جلیل کا جو اسٹاف تھا اس کو کہا تم لوگ رشوت لے کر ملا تک گوشت پہنچاتے ہو انہوں نے قسمیں کھائی کہ نہیں صاحب گوشت کا ایک چنکا اور جو ہے ایک نس یہاں تک نہیں پہنچ پا رہی ہے تو اس کی کڑائی کے اندر گوشت کیسے بنا جا رہا ہے تو اسٹاف گئے اور ملا سے سوال کیا تو مولانا صاحب نے کہا کرن دیوی تو زمین پر پہرا لگا سکتی ہے تو اپنی تہاڑ جری پر پہرا بٹھا سکتی ہے میرے رب کے آسمان کے حدود پر پہرا نہیں بٹھا سکتی میرے رب نے جنت سے پرندے بھیج کر میرے لیے غذا کا استعمال جو ہے تمام کیا ہے یہ اللہ کے راستے میں جان دینے والے یہ اللہ کے راستے میں خیر و بند کی زندگی گزارنے والوں کے لیے اللہ کی مدد آیا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ قتل کا ماحول بناؤ قانون کو اپنے ہاتھ میں لو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب دو آپشن ہو ہمارے سامنے ہماری ماؤں بہنوں کی عزت اور آبرو اور دین اسلام کا تحفظ ناموس رسالت اور قرآن کا مسئلہ تو جان دے دو اس لیے کہ ہماری جان سعادت والی ہوگی اگر قرآن اس کو قبول کر لے گا ہماری ماؤں ہمارے ماؤں کی عزت اور عزت اگر اسے قبول کر لے گی یہ جان جو ہے جامع شہادت کو نوش کرے گی اور اس جان کو لینے کے لیے اور جانیں نکلتی ہیں آسمان کے پرشتے لینے کے لیے آتے ہیں جب یہ جان اسلام کے لیے نکلے گی ماؤں کی آبرو کے لیے نکلے گی اور منہ سے رسالت کے لیے نکلے گی اور قرآن اور حدیث کی حفاظت کے لیے نکلے گی رب کا علاج کہے گا فرشتوں تم اسے نہیں لے سکتے اس جان کو پیدا میں نے کیا یہ جان میرے لیے نکلی ہے ہلاکوں فرشتوں کو ہٹا کر رب کا علاج عزت کے ساتھ اس جان کو لے کر آسمانوں کی طرف لے کر جائیں گے یہ کتے کی موت مرنے سے ایڈیا نگڑ کر نرسنگ ہوم میں مرنے سے یہ گورنمنٹ کے ہاسپٹلوں میں ایڈس اور کینسر کے مریض ہو کر مرنے سے یہ زنا کر کر بری بری بیماریاں لے کر مرنے سے یہ احساس نہیں ملتا یہ احساس ملتا ہے اسلام کے لیے جینے اور اسلام کے لیے مرنے سے ملتا ہے جس کو میرا رب کہتا ہے کلام پاک کے تیسرے پارے میں سورے پٹر کے آخر میں یا ایا نفس المطمئنہ ارجی الہ علاج ربی کی رو ہے وہ نفس جو خدا کی رضا کے لیے جیا کرتی تھی خدا کی رضا کے لیے جس نے اپنی جان کو جانے اپنی کے حوالے دیا جی ربی کی رو دیا تم مرضیا ہنسی خوشی اپنے رب کی طرف لوٹ کر چلایا اور کھلی عبادی تو میرے نیک بندے پیغمبروں کی سب میں شہدا کی سب میں صحابہ کی سب میں شامل ہو جا اور کھلی جنتی جا میری جنت میں جان چاہے تو پھر سکتی ہے دیکھو کون سی زندگی گزارنا چاہتے ہو یہ سیاسی کتوں کے پیچھے زندہ باد باد کہہ کر یا دولت کے پجاری بن کر یا عورتوں کو کے کے سنگاؤں حوالے کر کر قطم الدین بختیار تاکی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اصل اس روٹی کی حقیقت یہ ہے کہ میری ماں نماز پڑھوانے کے لیے عادت ڈالنے کے لیے میری ماں مجھ سے کہتی تھی بیٹا نماز پڑھو گے اللہ تمہیں شکر دے گا تو جب میں نماز پڑھا کرتا تھا تو میرے مسلح کے نیچے باہر روٹی رکھ دیا کرتی تھی شکر رکھ دیا کرتی تھی تو جناب بھی وہ ہوا کہ جب میری ماں کسی کام کے لیے باہر گئی اور آنے میں تاخیر ہو گئی تو بہت پریشان ہوئی اللہ سے وہ دعا کر رہی تھی اللہ روزانہ اس کے مسلح کے نیچے میں کوئی شکر کچھ روٹی وغیرہ رکھ دیا کرتے تھے اے اللہ آج تم میری لاج رکھ لینا آج اگر میرے بیٹے کے مسلح کے نیچے شکر دے ماں پسینے میں شرابور ہام کی کام کی بوڑھی ماں جب داخل ہوئی کہا کہ بیٹے معاف کرنا ابھی جملے کہہ رہی تھی ماں یہ کہنے لگے کاکی رحمت اللہ علیہ آج میرے رب نے ایسی روٹی کھلائی ایسی روٹی کھلائی کہ میری ماں میرے رب کی عزت و جلالت کی قدم کی لذت کو میں مرتے دم تک ختم نہیں کر سکتا وہ دن تھا اور خواجہ بختیار کافی رحمت اللہ علیہ کا مثال کا دن تھا کہ ان کے مسلح سے روٹی ختم نہیں ہو سکی وہ برکت ماں نے شروع کی تھی وہ ماں جو بختیار کاکی کے مسلح کے نیچے روٹیوں کا سلسلہ جاری کرنے والی وہ ماں جو فرید الدین گن شکر کے مسلح کے نیچے مٹھائی کا سلسلہ جاری کرنے والی وہ ماں آج بھی اجمیر کے اندر دو دیو ہیں ایک بڑا دیو اور ایک چھوٹا دیو ان دیگوں کی حقیقت کیا ہے کہ آج اجمیر رحمت اللہ کے لاکھوں بری دین آتے اس دیو سے کھانا نکالتے تھے نکالتے تھے ختم نہیں ہوتا تھا جس ماں نے خواجہ کو پیدا کر کر ان دیووں کا نمونہ رہتی دنیا تک جو ہے قائم کیا آج وہ ماں چند سکوں کے لیے چند روپیوں کے لیے چند پیسوں کے لیے اپنی آنکھوں کو داؤں پر لگائے میرے بھائیوں نوجوانوں آج قسم کھا لو آپ کے بعد کوئی محلے کے اندر غیر قدم نہیں رکھے گا ہمارا رب پالنے والا ہم غریبی کو سہ لیں گے ہم یتیمی کو سہ لیں گے حضرت عمر جب جو ہے بیت المقدس کو پتہ کرنے کے لیے گئے تھے چودہ پیبل ان کے کپڑوں کے اندر لگے ہوئے تھے اور دو پیبل جب وہاں کے لوگوں نے گرا گیارہ تھے جب دو نظر نہیں آئے کہا ہماری دورے اور انجیل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ چودہ پیبل وہ آنے والے کے کپڑے میں لگے ہوئے ہوں گے تو حضرت عمر نے ایک بغل اٹھائی اور دکھایا کہ دیکھو یہاں ایک پیبل ہوئے ہو گئے تیرہ اور یہاں دیکھو ہو گئے چودہ تو وہ عمر جو بیت المقدس کو پتا کرنے کے لیے گئے چودہ پیبل لگے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب بوڑھے ہونے لگے تو ان کے دوستوں نے مشورہ کیا کہ اب عمر بوڑھا ہو چکا ہے کم سے کم اب عمدہ روٹی کھا لے اچھا سالن کھا لے لیکن عمر کے کے جلال سامنے جس عمر کو گلی سے گزرتا ہوا دیکھ کر شیطان کا پانی نکل جاتا تھا پیشاب خطا ہو جاتا تھا شیطان گلی چھوڑ کر جاتا تھا اب جس کی ہمت کہ اس عمر سے جا کر منہ لگائے اس عمر سے بات کرے تو مشورہ ہوا کہ عمر کی بھی دیکھنی ہے اور عمر کو اچھا کھانا بھی دینا ہے کون بات کرے گا چلو ام المؤمنین حضرت حفصہ جو حضرت عمر کی بیٹی تھی نبی کریم اللہ کی ازواج متحرات میں تھی تھی بیوی مشورے سے طے ہوا کہ حضرت حفصہ کو امیر بنایا جائے اور حضرت حفصہ جو آپ کی بیٹی ہے اور نبی کی بیوی ہے تو حضرت عمر بیٹی سے زیادہ نبی کے بیوی ہونے کا احترام کرے گی تو لہذا حضرت عمر حضرت حفصہ کا دباؤ اور شریعت کو مان لے گی آپ مان لیں گے اور اچھا کھانا شروع کر دیں گے یہ کہہ کر صحابہ نے حضرت افسا کو امیر بنایا کہ عمر سے درخواست کرو ایک طرف بیٹی ایک طرف نبی کی بیوی تو ہو سکتا ہے کہ بات قبول ہو جائے درخواست قبول ہو جائے کہ عمر اپنی جان پر رحم کرو ساری زندگی پیون لگے کپڑے تم پہن کر گزار دیے بغیر چھنا آٹا تم کھا کر گزار دیے اب ذرا عمدہ کھانا کھا لو عمدہ گھی کھا لو آج اچھے کھانے پہننے کے لیے ہماری مائیں اور بہنیں سڑکوں پر آ رہی ہیں اور غیروں سے ہاتھ ملا رہی ہیں تو جب حضرت عمر کو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا حضرت عمر کے آنکھوں میں آنسو آ گئے حضرت عمر فرمانے لگے حفصہ تم نبی کی بیوی بن کر سر ساری زندگی تم نے نبی کی خدمت کی ہے تمہیں اللہ رسول کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں میری بیٹی افسا آج تم اپنے باپ کو مشورہ دینے کے لیے آ گئی کہ عمدہ کھانا کھائے عمدہ روٹی کھائے عمدہ کپڑا پہنے مہین اور باریک اور قیمتی کپڑا پہنے افسا تم نبی کی بیوی رہ چکی ہو میں تمہیں رب کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں نبی نے ساری زندگی کے اندر ایک دسترخوان میں دو قسم کے کھانے کھائے سردا نے کہا نہیں فرمایا افسا وہ وقت یاد ہوگا وہ واقعہ یاد ہوگا کہ نبی کے گھر کے اندر ایک مٹھی جو کے علاوہ ایک مٹھی گیہوں کے علاوہ اور کوئی راشن نہیں تھا میں آیا تو دیکھا کہ چٹائی کے اثرات نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم گھر پر پڑ چکے تھے میں نے آیا میں نے کہا اے اللہ کے نبی آپ نبیوں کے سردار کائنات کے سردار ایرک کا روپ اور کیسر و کسرا یہ بادشاہ کئی کس طریقے سے عمدہ اور اعلیٰ زندگی گزارتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ کے لیے ہم کیوں نہ ایک تخت کا ایک بستر کا استعمال کرے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے عمر یہ تمہارے علاوہ کوئی اور بات کہتا تو کہہ سکتا تھا اے عمر اللہ نے ہماری عزت فخر و فاقے میں رکھی ہے تندرستی میں رکھی ہے اسی ایک مٹھی جو کے اندر اور اسی چٹائی کے اندر رکھی ہے عمر یہ وہ بادشاہ ہے کہ اللہ نے ان کی نیکیوں کا بدلہ موت سے پہلے دے دیا موت کے بعد انہیں کچھ نہیں ہے اے عمر ہمارے لیے جنت کی نہریں ہیں ہمارے لیے جنت کے باغات ہیں ہم سایہ ہے وہ جب میں نے یہ بات کہی تھی اور اللہ کے نبی نے اس بات کا جواب دیا تھا کیا کبھی نبی نے زندگی کے اندر گھی کا استعمال کیا روغن کا استعمال کیا حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں فرمایا کہ حفصہ تین ساتھی مل کر چلے تھے دو ساتھی اللہ کو پیارے ہو گئے اور اس حالت میں پیارے ہوئے کہ انہوں نے کبھی قیمتی کپڑا نہیں پہنا اور قیمتی کھانا نہیں کھایا یہ ساتھی غدار بن کر ان جو ہے ساتھیوں سے الگ ہونے کے بعد وہ ساتھی انتقال کرنے کے بعد اللہ کے پیارے ہونے کے بعد کیا یہ ساتھی ان کے پیچھے قیمتی کپڑا پہن لے گا تیری زبان سے یہ بات نہیں سہاتی توبہ کر لے ان باتوں سے یہ کہہ کر بچی خوشی زندگی بھی پیمند کے کپڑوں کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی گزار دی موٹا ڈھاٹا کھا کر حضرت عمر نے زندگی گزار دی میری مائیں اور بہنیں میری امت کے میرے بھائیوں نوجوانوں اللہ نے اس امت کے ساتھ فخر و پاکی کے اندر خیر و برکت رکھا ہے اس امت کے ساتھ تندرستی کے اندر خیر و برکت کے وعدے رکھا ہے دولت کے پجاری بن کر دنیا کے پجاری بن کر اور دنیا کے قوموں کی دیکھا دیکھی اپنی روش کو بدلنے کی کوشش نہ کرو ہمارے گلے کے اندر نبی کی غلامی کا جو توق ہے ساری دنیا کی سلطنتیں مل کر اس کی قیمت نہیں ادا کر سکتی ہمیں نبی کی سے جو نسبت ہے اور نبی سے جو غلامی کا تعلق ہے یہ سب سے بڑی دولت ہے اس دولت کی قیمت کو پہچانو اس جو ہے نعمت کی قدر و قیمت کو پہچانو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہماری بے کسی کو معاف فرمائے نا قدری کو معاف فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں آقا کا سچا پکا غلام بن کر زندگی گزار گزارنے تو توفیق نصیب فرمائے اللہ ہمیں اسلام کے لیے عورتوں کی عزت و آبرو کی تحفظ کے لیے قرآن اور حدیث کی آبرو کو بچانے کے لیے نبی کے ناموس کو بچانے کے لیے چاہتے نہ چاہتے ہوئے ہمارے پیشانی کے بال پکڑ کر اللہ ہماری زندگیوں کو اسلام کے لیے لگا دے اللہ ہمارے کہنے اور سننے کو قبول فرمائے واقع الحمد للہ کے رب العالمین दुआ होगी उसके बाद नमाज बैठे रहें अलहमदिल्ला